جتی جہاں بھی ایمان کا بیان ہوتا ہے وہاں ایک باہر کا بیان ساتھ ہے اس لیے کہ ایمان کے ایک بار کو ایمان کے اور ایمان لانے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمارے سوال نیک کام کبھی کو بات کرتے ہیں اور جہاں عمل صالح سوال کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں ضروری ہے اس میں پوشیدہ ہے کہ غیر سوال سے بچنا ہو جب اچھی صحبت میں جانا ہے تو بری صحبت سے بچنا تو بہت لازم ہو گیا ورنہ نئی صحبت کا اچھی صحبت سے کیا فائدہ ہوگا Thank you. جہاں جہاں بھی جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہیں کہ جن جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک بحال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو لنا دیا نا ہم کو ہدایت عطا فرماتے ہیں ہدایت کے دو معنی ایک معنی تو یہ ہے کہ تہاس کہ ان کو ہم ایک بولنے میں والے ٹھیک ہے جیسے کوئی موبائل جی۔ تو لنا پی ایم نہ ہوں گے اس کے دو معنی ہیں کہ ہدایت دیتے ہیں اس کے دو معنی ہیں اراعت اراحت یعنی ان کو راستہ نہیں کی طرح نمی مدد آنی شروع ہو جاتی نیک کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے دو طریقے سے ایک طریقہ الطریق اراعت میں دیکھنا راستہ دکھلا دیتے ہیں ایک راستہ ہے اس پہ دون مٹی پڑ گئی ہے کیچڑ بارش بارش کیچڑ لیکن جب آدمی محنت کرتا ہے تلاش کرتا ہے تو اس کو کچھ گراف مل جاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو لڑنا دیا نمون جو ہے اس میں فرمانے کے ان کو راستہ بھی نہیں اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو پہنچا بھی دیتے گا کہ فال مطلوب مطلوب مانے جو مقصد ہے جو چیز کو پانے کے لیے آدمی محنت کر رہا ہے تو اس کو جو ہے پانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مطلوب جو اس کو جو چیز پانے کے لیے وہ نکلا ہے ایک چیز تو ہے نا بھائی عالم میں اور ایک بالغ منزل عالم منزل کیا مطلب کہ منزل کا علم ہو جانا منزل کا علم ہو جانا جیسے دفتر میں جانا دیکھ آپ کو خبر بھی نہیں اور معلوم بھی ہم نے یہاں آ کے جو ہے راستے سے تو ایک ایک طریقہ کیا ہے لناجی ان کے دو مان ایک معنی کیا ہے کہ راستہ دکھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک آواز کرنے والے کو راستے کا علم ہو جاتا ہے وہ ہو گیا عالم میں کے کے دنیا میں آئے ہیں لیکن دنیا کے لیے ہم ہے نہیں بازار سے گزرا ہوں خریدار میں آیا ہوں میں دنیا میں سر آگے نے مت نہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں آیا ہوں میں دنیا میں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبدار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبدار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں دنیا میں ہم آئے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے اب عقل مند وہ ہے سے آخرت کی کمائی لے کر جائے جو آدمی کام کاج نہیں کرے اور کمائے نہیں ساتھ کر لیتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے تاکہ نہیں غلط بات ٹھیک نہیں تو دنیا میں جو آدمی آیا ہے تو آخرت کی کھیتی جمع کرنا ہے سے بات میں ہے اب دنیا مگر دنیا آخرت کی کھیتی جہاں جو اعمال کر لے گا اس کو وہاں آخرت میں لے گا تو جو شخص دنیا کی دنیا میں آخرت کی تیاری کر کے نہیں جائے پھر اس کو کیا ہوگا الکئی سمندان کی سطح میں الکئی کہتے ہیں عقل مند اور ہوشیار آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ القئی سو نہ سروخ وہ عامدہ لما بادل موت عقل مند ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے مندانہ نفس کا اپنے نفس کو قابو میں کرے نفس کی خواہشات پر نہ چلے بلکہ یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا میرے پیدا کرنے والے کا کیا طریقہ اس نے میرے لیے رکھا ہے کس طرح مجھے چلنا ہے کیا کہا عقل مند کون ہے جو آخرت کی فکر رکھے اور یہ سمجھ کے زندگی گزارے کہ میرے اللہ اور میرے رسول مجھے کیا طریقہ بتایا دنیا میں رہنے کا طریقہ کیسا ہے کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرنا وہ عامل امام بعد الموت اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے جو موت کے بعد اس کے ساتھ جو حالات پیش آنے والے ہیں ان سے بچاؤ کرنے کے لیے اور وہاں کی تیاری کے لیے کام اور جو بیوقوف ہے اس کا حق کر لیجیے اب یہ سب سارا حال تو وہاں کھل جائے گا عقل مندی اور دیوکو وہاں تک کھل جائے گی جو لوگ آج دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں آپ اللہ ہو گئے آپ بڑے آپ نماز پڑھتے ہیں اکثر الہ آبادی میں کیا خوب شیر ہے اکثر الہ آبادی جسٹس تھے جسٹس تھے جج تھے اپنے زمانے کے انگریز کے کے زمانے لیکن بڑے اللہ والے تحفظ گزار شاید تھے انہیں کا یہ شعر اللہ علیہ بھی جگہ جگہ نقل فرمایا ہے نہ کتابوں سے نہ بادوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا کا شیر ایسے ہی جو ہے وہ کرنا تھے اس کا شیر وہ نہیں تھا تعالیٰ جو راستے کھولتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو راستہ دکھا دیں کامیابی کا راستہ دکھا دیتے ہیں دوسرے یہ کہ پھر اس کو پہنچا بھی دیتے بعد ہے منزل وہ منزل کو پا بھی دیتا تو شب کیا ہے اس کی ایمان لانا تو الحمد للہ ایمان تو ہمارے پاس ہے اللہ نے مفت میں ہمیں عنایت فرما دیا کتنی بڑی دولت ہے ایمان کو دیکھیے کافروں کو یہ دولت منفی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا مفت ٹکٹ ہم کو پہلے ہی سے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا دوستوں باتوں کی قیمت جب آپ کھلے گی دوسرے جہان میں تب ایمان کی قیمت کیا وہ وہ وقت ہوگا جب کافر افسوس سے ہاتھ میں لے اور کہیں گے کہ یا لے کی دعا پر کاش کے ہم مٹی ہو جائیں حسرت سے اور حسرت سے جو مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں اور جو ہم کو جدت میں جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کلمے کی بدولت مسلمان اگر سے کی وجہ سے جنندن میں جائے گا سزا کو بھگتے گا اگر توبہ نہ کی اور ماں کی کمان دی تو جہنم میں جائے گا لیکن پھر بھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے لیکن دوستو یہ ایک دن بھی جہنم میں گزارنا ہے وہ بڑا سا اگر کسی کو اپنے دل کو نرم کرنا ہو سخت ہو دین دین میں لگنے کا دل نہ چاہتا ہو دین پر عمل کرنے کا دل نہ چاہتا ہو تو میں ہمیشہ اس کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی قرآن پاک کو کھولے اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض کوئی شک نہیں ہے اللہ کی اللہ کے کلام اس تو کوئی ہی نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے تو اس اللہ کا کلام بولو اور اس کو بامانی اور تصویر کے ساتھ پڑھنا شروع کر ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں نہ پڑھیں ممکن نہیں اللہ کتاب ہے اور ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم سے نوازا ہے تو اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو بس پھر مو لیں پھر دن کہیں اور گرے نہیں ہاں، تو بہرحال ایک مضمون جو ہے لوگ کہتے نا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ضرورت تو اللہ تعالیٰ کو ہماری دین لا کہاں کی اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں کوئی زور رکھتی نہیں تمہاری مرضی ہے آنا ہو تو آؤ نہیں آنا ہو تو جاؤ جنم ایسے لوگوں کا ٹھکانا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے دین کی حاجت ہے ہماری نمازوں کی حاجت ہے ہماری تلاوت کی حاجت ہے ایسے کام کے لیے تو فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے سلم نے ارشاد کرنا ہے کہ آسمان چر چلا رہا ہے پاک کا مفہوم آسمان چر چلا رہا ہے کس چیز سے چر چلا رہا ہے کہ پورے آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہیں چار انگل کے برابر یعنی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ میں سب رکھتے ہوئے اللہ کی تصویر بیان نہ کرے ان کے گول سے آسمان کر چلا تو اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ہے ہمیں اللہ کی حاجت ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی حاجت اور وہ شخص علمد ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرے تو ایک مضمون دوستو یہ کمپت کمپلسری ہے مجھے عادت کرنا چاہتے اللہ کی محبت حاصل کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ کمپلسری مضمون ہے فرض ہے ہاں، اس کے بغیر کام چلے گا کیونکہ اللہ کے نا ہاں اللہ کی محبت کام ہے اور کوئی چیز کام نہیں ہے اللہ کی محبت کام ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی اہل محبت کی صحبت ضروری ہے کسی اہل محبت سے تعلق ضروری ہے اگر تعلق نہ کیا تو محبت حاصل نہیں ہے اگرچہ اعمال کر لے گا مجاہدہ کر لے گا لیکن اللہ کی محبت اور اخلاص اور للہیت اور جن اعمال کو جن کیفیات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے وہ نہیں حاصل اور یہ نہ حاصل ہوا مثلا اخلاص حاصل نہ ہو تو کوئی حفاظت کام نہیں ہے آپ نے مشہور حدیث سنی ہے حدیث ریاض اس کو کہتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ طلب فرمائیں گے قیامت کے دن ایک قاری ہوگا قرآن پاک پڑھتا پڑھاتا ہوگا اللہ اس کو بلائیں گے پوچھیں کے لیے آپ نے کیا کیا کہے گا اللہ آپ کا قرآن سیکھا آپ کا قرآن پڑھا پڑھایا کہا تو جھوٹ ہوتا ہے تم نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کریں لہذا اس کو جہنم کے بل منہ کے بل کو کر جہنم میں ڈال دیا اخلاق نہ ہوا تو کیا ملا ایسے ہی ایک عالم کو بلایا جائے گا ہزار دین پڑھا دین پڑھایا لوگوں کو نہ جھوٹ بولتا کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں دن میں تھی نیت خراب تھی کہ لوگ مجھے عالم کریں واہ واہ کریں بیان کروں تو واہ واہ کریں تو اس کو منہ کے غلط کر جنم میں داخل کر دیا جائے گا ایسے ہی ایک مالدار شخص کو اللہ بلائیں گے کہیں گے تم نے کیا کیا اللہ آپ کا مال میں نے لوگوں نے خرچ کیا مساجد بنائی تاہر کری مدرسے بنائے یہ کیا وہ کیا لوگوں کو کھانا کھلایا کہا کس لیے کہا کہ اللہ کا کہہ رہا آپ کو نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کریں ایسے ہی ایک شہید کو بلایا جائے اور وہ کہے گا اللہ نے آپ کے لیے میں نے جہاد کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو کا حال جانتے ہیں نا تو نیت کا اخلاق کتنا ضروری ہے کہ اس نے اس کو کہا گیا کہ نہیں کچھ جھوٹ بولتا ہے تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کریں اس لیے ساری جو جن جن کاموں کے لیے تم نے جو تم لوگوں نے جو کام کیے وہ سب تم کو دنیا میں حاصل ہو گئے لوگوں نے تمہیں سچی کہہ دیا لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا لوگوں نے تمہیں عالم مان دیا لوگوں نے تمہیں قاری مان دیا لہٰذا وہ جو کچھ جس چیز کے لیے تم نے وہ کام کیا تھا وہ تم کو مل گیا تم اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں اخلاق کتنا ضروری ہے نیت صاف ہونا بدلا ہونا اللہ کے لیے ہونا کتنا ضروری ہے اللہ کے لیے جو کام کرے اللہ کے عزت نہیں ہے یہ خود سے نصیب نہیں ہوتی بچ یہ اللہ کی محبت جو ہے یہ اور یہ اللہ کی سوبتنی سے ملتی ہے اور ان کی ناز برداری سے ملتی ہے ان کی ناز برداری سے بھرنایا ہاں۔ میرے محبوب رحمت اللہ نے گڑ گڑا کے جو مانتا ہے جان گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساخی دیتا ہے اس کو نئے گلفام جو اپنے اپنی اختیار ظاہر کرتا ہے اور جو اکڑ کے آتا ہے ناز و نخرے جو کرے نئے آشان ساخی رکھتا ہے اس کو تشنا کام جو اپنے ناز نخرے دکھاتا ہے تکبر دکھاتا ہے کہ یہ کیا یہ بھی ایسی ہے ہم بھی ایسی ہے ان کی کیا خاص بات تھیں ہے تو پھر اس وہ محروم رہتا ہے ناز نسرے دکھاتا ہے جو میرا شام ساتھی رکھتا ہے اس کو کشاتا تو اولیا اللہ کی ناز برداری ناز برداری کرنے سے خوشامد کرنے سے پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے دیکھو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں حضرت خان جی رحمت اللہ علیہ نے ان کو کسی بات کے ناراض اوپر خان خانقاہ سے نکال دیا اب محبت دیکھیے محبت ایسی چیز ہے آج محبت شاہ بندہ نہیں اور محبت شاہ بندہ میں بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہے محبت ایسی چیز ایسے دنیا بھی محبتیں بھی گزری ہیں جیسے ایک شہزادہ چارلس تھا اس نے کہا شاہی خاندان کا پت تھا اس کو کوئی صورت پسند آ گئی اس پہ مر مٹا اس نے کہا کہ ہم تو اس سے شادی کریں گے شاہی خاندان نے کہا کہ یہ شاہی خاندان کی توہین ہے لیکن وہاں والے بھی حق اور فطرت کو ساری دنیا مانتی ہے کوئی بھی مذہب ہو اس سے انکار کوئی نہیں کرتا ہے نا اللہ کو نہیں مانتے لیکن حق حق فطرت فطرت ہے ان کے خاندان میں بھی شاہی خاندان میں یہ عید مانا جاتا ہے کہ کوئی شاہی خاندان کا سب ایسی گھٹی اس کو حرکت کرے تو انہوں نے بہت سمجھایا پارلیمنٹ نے سمجھایا شاہی خاندان نے سمجھایا کہ آپ کی گری ہوئی حرکت نہ کریں یہ شاہی خاندان کی توہین ہے اس نے کہا کہ میں سلطنت کو لات مارتا ہوں اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ پھر حکومت نہیں کر سکیں گے آپ چاہے خاندان کے ہیں آپ کو یہ سب چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی روایات کے ہمارے ملک کی روایت کے خلاف ہے انگریزوں کے بھی خاندان حضرت اللہ علیہ نے سوریا بیگم کوئی عورت تھی ہندوستان وہ جب برطانیہ گئی اس کے مطالعے دیکھا کہ جب برطانیہ گئی تو اس نے جا کر وہاں کہا بلکہ برطانیہ کو کہ تم بھی بات کاٹ لو پرانے زمانے کی بات ہے اب تو وہاں کاٹتے ہی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری روایات اور ہمارے مذہب مذہب نے ہے عورتوں کا بال کاٹنا یہ کافی کہنا ہے آج مسلمانوں کے لیے اتنے شرم کا مقام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اس عورت پر جو بات کرواتی لیکن ہم افسوس ہے کہ ہم جانوروں کی نظر میں اس قدر آگے بڑھ گئے اس قدر آگے بڑھ گئے کہ کسی نو مسلم امریکن عورت نے یہ کہا تھا ہم نے پڑھا اس نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا پھکا ہوا چاٹ ہے یعنی جس زندگی سے ہم بیدار ہو چکے جس کی انتہا اور جانوروں کی تحریر کی انتہا کو ہم پہنچ گئے وہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیے جی کتوں کے ساتھ معاشرے سب ہو اور اپنے کتوں کے ساتھ جو ہے یہ تو جانوران کے افعال ہیں ان لوگوں کی ہم تکلیف کو فخر سمجھتے ہیں ان کی تکلیف کو ہم اچھا سمجھتے ہیں افسوس کی بات ہے ہم نے ہمیں اپنی آنکھ کھولنا چاہیے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے کتوں کے ساتھ عشق رہنے میں افسوس ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ سارا شاہی سلطنت وغیرہ سب چھوڑنی پڑے گی اس کا کام کے سورج کا رش انسان کو کر دیتا ہے تو اب محبت شاہ بندہ نہیں چلو اب جس کی جیسی محبت ہے کوئی آدمی گٹیا چیز سے مر رہا ہے کوئی آدمی بڑھیا چیز سے مر رہا ہے کوئی درمیانی چیز سے مر رہا ہے کوئی مال سے مر رہا ہے کوئی صورت سے مر رہا ہے کوئی اپنے اسٹیٹس سے مر رہا ہے کوئی جو ہے اللہ پر مر رہا ہے اللہ پر مرنے والا عقل مند ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور ایک پائیدار اور باعش وعشت زندگی کی آپ کو بلاتا ہے اس کی طرف کہ دیکھو اگر تم میرے حکموں پر چلو گے تو ایک دن مرو گے میرے پاس آؤ گے میں تمہیں سارے انعامات دوں گا ہمیشہ ہمیشہ کی و عشرت والی زندگی ہماری منتظر ہے کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہوگی رہی اس میں کون سی نعمت تھوڑے سے صبر جو کر لے دنیا کے اندر تھوڑا سا صبر کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا جو دیکھیے کہ حوالے تھا وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ کر کہا نکال چاہیے خان آپ خان صاحب خالی کر لیکن چونکہ محبت ہو چکی تھی فرماتے ہیں کہ لاکھ چھڑکوں اب کہاں ہے دل لال جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی <laughs> اب محبت جب سچی ہو سارے کو تو اب محبوب کی ڈانٹ بھی جو ہے وہ چپاتی گرم جیسے کھاتے ہیں ایسی ڈانٹ ایسی لگتی ہے محبوب کی ڈانٹ اور کوئی اور ڈانٹ دے تو ایک گالی دے گا پھر دس گالی دے گا لیکن جس سے محبت ہو گئی اس کی ڈانٹ بھی پھر پیاری لگتی تو کتاب تو فرق تھی لہذا خانتا سے نکل گئے لیکن ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے کے لیکن کیا کیا کہ خاندان کے باہر جا کے فٹ پاتھ پر اس طرح لگا دیا فٹ پاتھ کے باہر پڑے ہیں ڈپٹی کلیکٹر اور اندر پرچہ لکھ کے بھیج دیا پرچے پہ کیا لکھا پرچے پہ لکھا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر وہ در نہ کھولیں گے نکال دیا خانقاہ سے وہ بند کر دی جائے گی آپ نکل جائیے خانقاہ اتنی بڑی بات ہے دیکھیے خانقاہ سے نکال دیا اور کہا گیا ادھر وہ در نہ چھوڑیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کمی نہیں فٹ پاتھ سے مجھے کہاں نکال سکتے ہیں فٹ پاتھ سے ان کی حکومت ہے خانقاہ پہ حکومت تھی <laughs> یہ محبت ہے اس کو محبت کہتے ہیں ایک دودھ سے بھی کا شاہ ان کا سنتا ہو لقب بھی کا شاہ پڑ گیا تو اس کی وجہ بھی ہے یہ آ جائے گی اور اس نے قصہ کر سنا ہے کہ گروپ تھے شاہ ابو المعالی رحمت اللہ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ کسی بات پر ناراض ہو کے اس نے بی کا شاہ کو ان کا اصل نام تو شاید ہی کچھ جانتا ہی نہیں بلقبی یہ ہو گیا جی کا شاہ تو اس کی وجہ بھی بیان ہو جائے گی تو ناراض ہو کر نکال دیا اب آج کے دور میں اگر کوئی ہو تو کیا اچھا ناراض ہو کے نکال دیا ٹھیک ہے ہم بھی کچھ ہمیں کوئی راجت نہیں آ چکا لیکن وہ اللہ کی سچی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اللہ کو پانی کی طلب ہوتی ہے وہ ایسے کسی کو چھوڑتا نہیں چکر لگاتے رہتے تھے شہر کے گھر کے شہر کے نام تاکہ چکر لگاتے رہتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ برسات کا موسم تھا تو شہر کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی تو صاحبہ نے کہا کہ بھائی یہ چھت ٹپک رہی ہے تو اس کو بنوانا ہے کہا کس سے بنواؤ میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں ہے کہا ایک ہی آدمی آپ کے کام کر رہا ہو اس کو تو آپ نے نکال دیا وہی کام کر دیتا تھا سارے ہمارے تو کہا کہ بھائی میں نے نکالا ہے تم نے تو نہیں نکالا اس کو بلوا لو کسی سے بلوا کے اس کو پیغام دے دو اب جیسے ہی پیغام ملا تو ان کو اور کیا چاہیے تھا شہر شہر سے محبت کو بھائی کیا چیز ہے بھائی ہاں، ان کو تو باہر آ گئی شہر کے گھر میں بلا فوراً آ گئے اور لگے سب سب درست کرنے لگے سب جانتے تھے سب تو دوپہر کے بعد شہر کھانا کھانے گھر آتے تھے جب کھانا کھانے گھر آئے تو یہ اوپر چھت کے اوپر اور پرانے زمانے کی باتیں اوپر کوئی ملٹی اسٹوری بلڈنگ پوری ہوتی تھی سب تو وہ اوپر جو ہے وہ شخص کو دوست کر رہے ہیں اور شہر کو دیکھتے جا رہے ہیں شہر کھانا کھا رہے ہیں اب شہر نے دیکھا کہ غلام تو پرانا ہے محبت تو ہوتی ہے شہر شہر جب نکالتا ہے تو نفرت کی وجہ سے تھوڑی نکالتا ہے بھائی جب سرجن دیکھتا ہے کہ یہ تھوڑا سب کے تیار ہو گیا اب اس کا چیرا لگانا ضروری ہے اب اگر چیرا نہ لگائے گا تو سرجن جو ہے وہ جو ہے وہ ہوگا سرجن کی سرجری کی امانت کے خلاف ہے جو فن اللہ نے اس کو کیا ہے اس امانت کے خلاف ہے اگر کیڑا نہیں لگا تو دیکھ رہا ہے کہ مریض کا پورا پک گیا ہے اس کو چیرا لگانا ضروری ہے اگر چیرا نہ لگائے گا تو دیندار ہوگا خدا کے یہاں پکڑا جائے گا کہ کیوں نہیں لگایا چیرا تو شہر جو ہے نفرت سے نہیں نکالتا بلکہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی عید ہے کوئی رضیلا ہے جو نہیں جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا شہر علاج کرتا ہے بھارت دیکھ رہے تھے اچھا درست کر رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے اچانک شہر میں جو ہے وہ لکھنا پڑا ہے لے بھی لے بھی ہاں؟ بس کیا تھا وہ تو فوراً بوٹ پڑے نیچے اور فوراً لکمان شہر کے ہاتھ سے لے کے کھا لی بس بزرگوں نے سننا ہے کہ ساری کی ساری نسبت شہر کی منتقل ہو گئی ہے اب لکنے کے اندر اثر کہاں سے آیا کیا مطلب ہے اب ہم آپ کو لکما دیں یا کوئی شہر مریض کو ایسی لکما دے دیں تو اس وقت کام بن جائے گا ایسا کرنے والا نہیں ملتا وہ اس لیے کہ ان کے مزے تھے ان کے مزے تھے شہر کی خدمت شہر کی کرداری اور عمل صالح اور غیر سارے عمل سے بچنا یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی پہلے ہی موجود وہ تو کوئی موقع اور کوئی وقت ہوتا ہے اللہ یہ سب بہانے ہوتے ہیں یہ تھوڑی کہ ہم کسی پیر کے پاس جائیں اور کہیں صاحب لائیے ایک لوگ وہاں سے دے دیجیے تاکہ ہم اللہ اللہ والے دن جیسے ہمارے حضرت سے آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ ایک صاحب جو ہے جس پہ بیٹھے بڑھ بڑھ کے ملائی پہ ہاتھ مار رہے تھے کالائی رکھی ہوئی تھی اور دال بھی تھی دوسرا سالن بھی تھا وہ بڑھ بڑھ کے جو ہے ملائی میں سے بار بار جو ہے وہ کھا رہے تھے تو حضرت نے بتایا بھائی آپ یہ ملائی کیوں کھا رہے ہیں دال بھی کر رہے ہیں ایک کہا کا اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اس میں برکت تو کہا کہ بھائی ہم نے دال بھی کھائی ہے اس میں بھی تو برکت ہے وہ بھی تو کھاؤ <laughs> تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی بس اللہ والے کے اندر اور وہ لکما کھا کے آ جائیں اگر کام بند نہیں کچھ تھا تو شہر نے جب سرمایہ کے لیے بیچ تو وہ ٹوٹ پڑے مجھے اور فوراً اس کو کھا لیا تو اللہ کے یہاں وقت مقرر تھا مجاہدات پہلے ہی تھے معاملہ سب تیار تھا بس ایک وقت مقرر تھا تو وہ لوگ بیاں بن گیا تو نسبت معذات کی منتقل پھر اس شہر کی یہ محبت کرے اور اسی محبت سے اللہ کی محبت کی تھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے اللہ اصل بحبر اللہ میں آپ کی محبت مانتا ہوں بہت نہیں ہے تو اور اس شخص کی محبت اس ذات کی محبت مانتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی محبت مانتا ہوں اور پھر فرمایا بل بل لبی ذبی بلّی محبت اور اس عمل کی محبت مانتا ہوں جس سے آپ کی محبت نہیں فرمایا کہ اللہ والوں کی محبت درمیان میں کیوں مانگی درمیان میں اس لیے مانگی کہ اللہ کی محبت وہ کیمیا ہے جس سے اللہ کی محبت وہ کیمیا ہے جس سے اللہ کی محبت کی ملتی ہے اور ساموال کی محبت بھی مل جائے اس لیے درمیان اللہ کی محبت جو ہے وہ مضمون فرض ہے ہر ہر مسلمان پر فرض ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے اور اس کے لیے اور یہ اللہ کی صحبت بھی فرض عین ہے معمولی بات نہیں ہے فرض ہے بس میرے پاس تو یہی باتیں معلوم آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میرے پاس تو جو شیلا بیان کیا جتنی کوئی علم نہیں ہے بس یہ اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے تھوڑی دیر کو اللہ کے لیے جیل بیٹھ لینا چاہے بیان نہ بھی ہو بیان چاہے نہ بھی ہو میرے مرشد فرما دیتے یہ اللہ تعالیٰ نے پرانے سے فرمایا ہے یا ایو الذین آمنوا اللہ عام مع الصادقین یہ سچوں کے ساتھ یعنی اولیاء اللہ جو اپنے راستے میں سچے ہیں جو آپ سے کسی مال کے خواہش مند نہیں جو آپ سے کسی عہدے کے خواہش مند نہیں جو آپ سے کسی سفارش کے خواہش مند نہیں جو آپ سے کسی اور قسم کی امداد کے خواہش مند نہیں کہ بھائی ہم ہماری ان سے جانچ پہچان ہو جائے گی تو ہمارا یہ کام نکل آئے گا اپنا بس وہ کہتے ہیں ان اللہ میرا ہے کو اللہ کے پاس تو اس خاطر سے وہ امن آسن اولم دعا اللہ کرتے ہیں ومن آسن اولم نمبند دعا اللہ کہ کیا اس سے اچھا کس کا قول ہوگا جو اللہ کی طرف بڑھاتا یہ تھوڑی دیر فرماتے تھے کہ دیکھو مارس ماسواد میں صرف اویلنا کے ساتھ رہنے کا ذکر ہے بیان کو بھی کرنی ہے تقریر کا ذکر نہیں ہے اس لیے تھوڑی دیر کو اللہ کی محبت میں ہم سب ایک دوسرے کو اللہ کا ولی سمجھیں ہے نا بھائی کوئی کسی کو حاصل نہ جانے بلکہ یہ سمجھے کہ سب اللہ کی محبت میں آئے ہیں اور سب کے سب جو ہے اللہ کے ولی تو جہاں اللہ کے ولی جمع ہوں جیسے ایک جماعدہ رہے ہیں اور ایک چراغ اور لا کے رکھ دیا روشنی بڑھ گئی ایک چراغ اور لا کے رکھ دیا روشنی بڑھ گئی اسی طرح جتنے چراغ جمع ہوتے جائیں گے روشنی بڑھتی جائے گی ایسے ہی جتنے اللہ کے ولی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے مقصد کیا صرف اللہ کی موت تو پھر اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا تو یہی روشنی جو ہے یہ ایک دوسرے کے قلب سے منتقل ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کو بیٹھ لینا بھی اللہ کی محبت میں بڑی محنت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اے نل و پی کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے دنیا میں آپس میں محبت کرتے تھے اب آپ سب ماشاء اللہ سب محبت ہی میں تو بیٹھے ہیں اور نہ کوئی ادھر کر کے چلے جاتا ہم کو نہ کام تھا لیکن سب اللہ کی محبت میں ہیں قیامت کے دن جب پکارے گے اللہ این المتحاب بھی نہ دیا تو ان لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہو اللہ تعالیٰ ہیں ارے ان سے محبت کا کل جلدی ذرا ہے ہمارے عرش کے سائے میں ہے اب آج کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں بتائیے ہمارے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے دماغوں میں آج کو کیا تصور ہوئے معلوم نہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ کا دس بائی دس فٹ کا تخت ہوتا ہے تو چلو میاں کا سو بائی سو فٹ کا ہوگا چلو سو میٹر بائی سو میٹر کا ہوگا چلو بھائی سورج جتنا ہوگا چلو بھائی چھ ستاروں جتنا ہوگا نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے عرش کی کوئی تعریف لغت میں نہیں بیان کر سکتا اور نہ ہی تصور میں آ سکتا ہے بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پوری کائنات کو یعنی اس زمین و آسمان اور خربوں خربوں جو ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور بازے ایسے ستارے جن کی روشنی سائنسدان کہتے ہیں آج تک ابھی تک زمین تک پہنچی ہی نہیں جبکہ اس روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار روشنی کی رفتار یعنی کہ یہاں اگر ہم سوئچ کرائیں بجلی کا اور کوئی تار مثلاً امریکہ تک لگی ہوئی ہو تو امریکہ پر کتنا فاصلہ ہونا ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل تو نہیں ہوگا کم سے کم تو ایک سیکنڈ کے بھی کسی حصے میں وہاں پر روشن ہو جائے یہ مطلب ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے بجلی تو بعض ستارے اتنی دوری پر ہیں دنیا سے کہ ان کی روشنی پڑا ہے یہ کبھی مضمون ہے نا بے کوئی تصدیق ہے پڑھا ہے تو ابھی تک جو ہے دنیا میں تو وہ روشنی اس کی پہنچی نہیں اتنی دوری پر ہے اسی لیے سائنسدان جو ستاروں کے فاصلے ناپتے ہیں نا اس کو یہ چھوٹے فاصلوں سے نیلوں سے نہیں ناپتے بلکہ نوری سال کے سالوں سے نوری سال لائٹ ایئر کو انگریزی میں کہتے ہیں light year hundred light years one thousand light year million light years پتہ نہیں کتنی کتنی لائٹ ایئر مانے ابھی بتائی کہ ایک سیکنڈ میں بجلی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے تو ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہوں گے اس کے سیکنڈ ہی بنانا مشکل ہے تو کتنا فاصلہ رواشی طے کرے گی ایک سال کے اندر تو سینکڑوں ہی ہزاروں ہی لاکھوں موری سال پر ستارے موجود ہیں سائنسدان کے تو اتنی بڑی کائنات اللہ کی اس سب پر اللہ تعالیٰ کا بھی سب کے اللہ کی اتنا بڑا اعظم تو بس اتنی ہی جو ہے وہ انسان کی ذہن پہنچ چکی کہ بھائی کتنا بڑا ہے اب اور کتنا بڑا ہے کتنا شاندار ہے کیسا ہے ممکن نہیں ہے کہ اس کو کہنا کیا تو یہ ہے تو اس عرش عالم کا مالک پکارے گا اینجن پینا پیا کہاں ہے میری محبت میں آپس میں ملنے والے پھر کتنی خوشی ہوگی دوست اس لیے یہ مجالس جو ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتی ہیں ہاں، دوستوں یہاں سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چمک رہے ہیں بڑے حسین لگتے ہیں سارے لیکن آسمان والے ایسی مجالس کو رکھتے ہیں ہاں، آسمان پر ہم ستاروں سے زیادہ چمکتے چمکتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ہو اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں اور اتنی قدر فرماتے ہیں ایسی مجالس کی جو اللہ کی محبت میں مناسب ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کیا اللہ اللہ بھی نہیں کیا سبحان اللہ بھی نہیں کیا نوازن بھی نہیں پڑے تلاوت بھی نہیں صرف اللہ کی محبت ہم بیٹھے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کتنی قدر فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا اے نظم بل متعلق میری خاطر سے بیٹھتے تھے آپس میں مل جل مل جل رکھتے تھے بل متجا وہی نبیا اور آنا جانا رکھتے تھے یہی نہیں کہ بس آ کے بیٹھ گئے اب صحیح نہیں رہے گھر بار چھوڑ دیا کاروبار چھوڑ دیا نہیں آنا جانا رکھتے تھے نہ متباد نہ دیا اور آپس میں ایک دوسرے پر میری خاطر سے سب آتے ہیں اچھا جی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کتنا بڑا احسان ابھی کسی الیکشن کے جلسے میں آپ چلے جائیں اور وہاں آپ کو بہت بڑا سیاسی لیڈر تقریب کر رہا ہو اب آج کل تو اللہ تعالیٰ بچائے کیسے لوگ قرب قیامت ہے قرب قیامت ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کمین لوگوں کا عروج ہوگا بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گٹیا لوگ جوان لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اہل لوگ حکمرانی کریں گے بتائیے ناچنے گانے والے اگر حکمران بن جائیں گے تو ہمیں کیا دیں گے وہ تو ایک ایک کو تبلا دے دیں گے چلو بھائی تبلا بجاؤ تم ساتھ بھی بجاؤ ہمیں کیا دیں گے وہ بتائیے <laughs> بھائی جس کا جیسا کام ہوتا ہے وہ وہی دکھی میں تو فروغ دے گا تو جو ناچنے گانے والا ہوگا وہی کہے گا بھائی تم تم لے لے لو نارن جی کہہ کر ہم تو یہی کرتے ہیں بادشاہ جو ہے اس میں میرا میرا ناچ گانے والے میراثیوں کو خوش ہو کر کسی بات سے ایک ہاتھی نامنے دیا ہاتھی اب وہ لے تو گئے بڑے جوش میں خوشی خوشی اب جب اس کے کھانے کا ٹائم ہوا تو اب لے آتی کی کیا کمائی ہوتی ہے دو تبلا بجایا چار پیسے مل گئے کھا لیا نہیں تو کھڑے رہتے ہیں بیچارے اور انتظار میں کہ کوئی گاہک آئے تو وہ ہم یہ بجائیں گے کچھ پیسہ ملے ان کے پاس کہاں اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ ہاتھی تو لے گئے بڑے شوق سے کہ نے اتنی بڑی چیز انعام ہوگی اب جب اس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں اب ان کے اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہے اب وہ ہاتھی جو ہے کھائے چلے جاتا ہے دو چار روز کو کھلایا مانگ تانگ کر کے اس کے بعد تو پھر ان کو بڑا غصہ آیا کہ بادشاہ نے ایسی پر سکھا دیتا تو ان کو ایک ترکیب تو انہوں نے ہاتھی کو بازار میں لے جا کے ایسے ہاں کا دیا اور ہاتھی تو جب گھبرا جاتا ہے پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا پھر اس نے بازار روندے لوگوں کو روندا پر ایک محمد گیا طوفان بادشاہ تک خبر پہنچی تو کہا کہ کی کیا مصیبت ہے کہا اب کیا کرے ابھی ان کو مانگ کے کھا لیتے ہیں یہ کہاں سے کھائے گا <laughs> بادشاہ نے جو اس کا خرچہ بھی مقرر ہے تو قیام قیامت ہے نا نااہد لوگ جو ہے حکمرانی بنانی کریں گے اور کٹیا لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہو گئی کی بڑی بلڈنگ کا مالک ہے وہ ہو بھائی فلانا پروجیکٹ ہے فلانا ٹاؤن فلانا ایک ٹاؤن بڑا مشہور ہوا کیا چار پارک ہے اس کا مالک کتنا بڑا آدمی کا کیا ہوگا دو گز کی سروس میں جب چلا جائے گا سب ختم ساری لوگوں کی سلامیاں ختم سارے خادم نو کر سب اوپر رہ گئے تو شیٹ صاحب جو نیچے دو گز بچہ میں پڑے ہوئے ہاں ضرور کیوں گورے کافر کو مولانا رومی فرماتے ہیں وہ ختم کرنا چاہیے مولانا رومی فرماتے ہیں حض بہروں کیوں گورے کافر کو حض بیروں ہم ہمیں ڈروں کہا بہروی کہتے ہیں کہا تو ضرور کیوں دیکھیے آپ کو خاصی سکھاتا جا رہا ہوں ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے گرون کیوں گور گور کہتے ہیں قبر کو کافر پور حلن یعنی بہت ہی شاندار مال باہر سے مقبرہ بنا ہوا وہ فلاں بادشاہ کا مقبرہ فلاں پریزیڈینٹ صاحب کی ہے اور اس کے اوپر خوب شاندار سنگ مرمر بھی لگا اب گرون کیوں گور کافر پور حلن ون دونوں خدا پہرے خدا ہے اس اندر تو قبر میں کسی کو خبر ہی نہیں اس پر خدا کا تہن نہ دیا عذاب نہیں تو ایسی اسٹیٹس کو لے کے کیا کرنا ہے دوستوں اسٹیٹس دینا ہے تو پائیدار اسٹیٹس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جنگل کے دوست وہ مقام حاصل کرو تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ چھیننے والی چیز نہیں یہ تو سب چھن گیا ابھی مل گیا سارا ٹاؤن اور فلانا ٹاؤن سب نکل گیا اب کچھ بھی نہیں ہاں؟ اور چیز وہ اوپر والی جو چیز ہے وہ پائیدار ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہ فرمایا کہ دنیا میں ایک ادنا جنتی جو ہے ادنا جنتی اس کو اس دنیا سے دس گنا برابر جنت ملے گی ادنا سے ادنا جنت دنیا کتنی بڑی ہے کسی نے کبھی ایکسپلور کیا پوری دنیا کسی نے پوری دنیا کبھی ایکسپلور نہیں کی ایک وہ غبارہ بلون کی کہانی ہم نے پڑھی تھی راؤنڈ دا ولڈ اسی دن میں اس نے وہ پہلے بلون ہوتا تھا نا غبارہ اس نے آگ کا غبار ہے آگ سے ہوا گرم کرتے تھے بڑا سا غبار وہ اوپر لوگوں کو نیچے چھوٹا تھا وہ جھولا سا بنا ہوتا تھا تو اس میں حقیقت میں تھا تو اس کو نیچے آگ جلا دیتے تھے برنر سے گیس برنر سے تو وہ ہوا گرم ہو گیا کیونکہ ہوا گرم ہوا جو ہے ہلکی ہے تو اوپر اٹھتی ہے تو وہ غبارے کو بھی لے کے اٹھ جاتی تھی تو اس نے جو ہے راؤنڈ دبڑنی تھی ایک چکر لگایا تھا اس نے دنیا کا سیزن میں تو چکر ہی جو لگایا تھا ایکسپلور تو نہیں کرتی تو اس اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا جنتی کو دیں گے سب سے بالکل غیر گزر اب سوچیے اور خالی خالی جنت کو لوگ سمجھتے ہیں بس وہاں نہریں ہوں گی اور قبضہ ہوگا باغات ہوں گے شہر کی نہر وغیرہ قرآن پرانے میں ذکر ہے پھل وغیرہ ہے مجھے نہیں ارے بھائی جنت الگ تھانوی ہیں سارا مکان پور ہوگا پور یعنی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی نعمتیں ہی نعمتیں فرصت ہی نہیں ہوگی کہ ابھی اس نعمت سے اور تھکن بھی اب یہاں تو آپ کسی فارم ہاؤس چلے جائیے تو گھر آنے کے بعد دو دن تک تو گردن اکڑی رہتی آج وہ مسل پل ہو گیا ذرا زیادہ سوئمنگ کر لیے تھے یہ سب چیزیں وہاں تھوڑی ہیں وہاں تو مزہ ہی مزہ ہے ختم کا نام نہیں ہے نیند بھی نہیں ہے حتیٰ کے سورج چاند ستارے بھی نہیں ہے ماحول کال نہیں ہے جس کی وجہ سے عمر گھٹتی بڑھتی ہے گھٹتی تو ہے نہیں بڑھتی ہے <laughs> گھٹتی کہاں ہے اگر بیٹھنے لگے تو خواتین کے کام بہت کڑے ہو جائیں گے فوراً جو ہے وہ ہمیں فون کریں گے بتائیے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ امریکہ چلا گیا تو اس نے ایک دوا کی شیشی اپنے والدین کو بھیجی اور ساتھ میں پتہ بھیجا کہ بھائی آپ یہ کیپسول ایک روزانہ کھا لیا کریں تو اس سے عمر کٹتی ہے بوڑھے لوگ جوان ہو جاتے ہیں تو اماں کو بھیجی تھی اماں نے کھانا شروع کر دیا بہرحال کچھ ہفتے کے بعد لڑکا جب آیا اپنے گھر سے واپس کٹ کٹایا تو اندر سے ایک لڑکی نکلی اس نے کہا کون میں کہاں ٹھیک ہے آ جاؤ اندر کہاں میری اماں نہیں میں تمہاری اماں ہوں ارے اماں کیا ہو گیا جوان ہو ان کو جان کے کی تمہاری جڑ رہے تھے تو تم جوان کے ارے تمہیں یاد نہیں بیٹا تم نے ہمیں وہ کیپسول بھیجا ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت زبردست تو کہا کہ ابا کہاں ہیں یہ منا کس کا ہے کہا یہ تمہارے ابا ان کو کیا ہو گیا کہا میں نے تو ایک کیپسول لگانا کھایا تھا میں میں دو کھانا شروع تو لیکن ما سال سورج کے ساتھ ہوتے ہیں سورج نکلتا ہے اس سے انسانی زندگی میں تغیر آتا ہے چیزوں کو پناہ ہوتی ہے تو یہ سورج چاند ستارے بیمار نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے عمر جو وہ پڑ جائے گی ذوق آ جائے گا کمزور نہیں وہاں تو ایک عمر ہے وہ شراب عمر تینتیس برس ہاں، تیس برس سے تینتیس برس جو بالکل کمال شباب ہوتا ہے یہاں والا شباب نہیں یہاں والے تو بےچارے جو شباب والے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی شباب ہو کے ہیں بالکل ڈل گئے ہوتے ہیں جوانی برباد کرتے ہیں تفواط نہیں ہے نگاہ کی حفاظت نہیں ہے اپنی طاقت کو ضائع کر کر کے جو ہے لڑکھڑاتے پھرتے ہیں بوڑھا آدمی جو پکوا والا ہے وہ ان سے زیادہ چل لیتا ہے ان سے زیادہ مشقت کر لیتا ہے جوان آدمی کو ذرا دوا وہ ہاتھ نہیں لگتا ہے کیا جائے تو یہ چیز وہاں ہوگی نہیں تو یہ تینتیس برس کا جو فرمایا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیس بائیس سال چوبیس سال پینتیس سال یہ عین جوانی کی عمر ہے نہیں وہاں کی عمر جو ہے تینتیس سال عین شباب کی بالکل پر شباب ہو گئے شباب اپنے زور پر ہوگا ہمیشہ یہی عمر رہی اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت کر دیں گے دردن موجن کہیں داڑھی ہوگی نہیں وہاں داڑھی نہیں ہوگی وہاں اگر داڑھی نہ رکھنے کا شوق ہے تو تھوڑی دیر صبر کر لو وہاں جنت میں داڑھی ہوگی پھر وہاں شوق پورا کر لیں گے تو وہاں داڑھی بھی نہیں ہوگی اور آنکھیں کجرائی بھی ہوں گی مکاخلی جیسے حرم کی آنکھیں قدرتی کاجل والی ہوتی ہیں حرم کی آنکھ کو غور سے دیکھیں بالکل کناری جو ہے اس کی کالش ہے جس کو عورتیں بھی جو ہے وہ لائنر لگا کے اس کو جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جو کیچڑ دینا شروع ہوتا ہے سب کالا ادھر سب کو کھل جاتا ہے پھر <laughs> انہوں نے واٹر پروف آئی لینل بنانے شروع کر دی ہم تو جانتے ہیں واٹر پروف آئیلینل اب اس کو دھو رہے ہیں وہ دھل نہیں رہا ہے اب وہ کیسے کریں جب واٹر پروف چیزیں ہیں جیسے نیل پالش ہے اور جیسے یہ واٹر پروف آئی لائنر ہے یا چیزیں ہیں دوسری چیزیں جو بھی میک اپ کی وہ جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے رو بھی نہیں ہے یہ کتنی پریشانی کی بات ہے پھر اس کو ربڑے جا رہے ہیں دھوئے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں تو یہ جنت میں یہ سب وہاں نہیں ہے وہاں تو بس ایک مزہ ہی مزہ ہے پریشانی کا رنج کا فکر کا کوئی نام ہی نہیں اور ہماری بیویوں کو بھی حضرت ان میں سلم رضی اللہ کا رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہیں کہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ جنت میں سن بیویوں کو حوروں سے زیادہ خوبصورت کرتے ہیں سن لیجیے یہاں تو دیتے ہیں اللہ کی حکمت ہے کسی کو کسی تیزی دے دی کسی کو گھوڑا بنا دی کسی کو کالا بنا دیا لیکن وہاں عورتوں کو حوروں سے بھی زیادہ دیا جائے اور تم نے سلم رضی اللہ کہ رسول اللہ یہ کیا وجہ کی مزاق کیوں ایسا ہے تو بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو بھی سلاد ہینا کبھی سیاہ اللہ نور ہے برگر ان میں مور کہ اللہ تعالیٰ ان پر ان کے نمازوں ان کے روزوں ان کی تلاوت اور ان کی عبادات کی وجہ سے ان پر اپنا نور ڈالتے ہیں اپنا نور ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے انتہائی پرکشش اور حسین ہوں چیز نہیں بس دوستوں دنیا میں رہ کر جس نے اللہ کو راضی نہ کیا اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل کوئی صحابہ کا اس طرح سے من ص اللہ اور وجہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی سرکشی کی توبہ نہیں کرتا یہ نہیں کہ وہ اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں گناہ ہو جاتا ہے اور انسان پتا کا ہے لیکن پھر توبہ کر لیتا ہے پھر پوری جان لڑاتا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا اللہ کو راضی رکھوں گا تو جس نے بھی اللہ کی نافرمانی سرکشی کی تو وہ چاہیں گے اس کی جہالت میں کیا شک ہے کہ بڑی عظمت والے اللہ کی ناپرمانی کرنا بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے نواز دے اور اللہ اللہ محبت کا لیما کے بھیک گروت عردہ اللہ ہمیں توفیق کیجیے لیما میں بھی دور رہا جو آپ کو محبوب ہے اور جو آپ کی رضا کا باعث ہو مین ہاں، القول یعنی وہ قول وہ بات وہ گفتگو وہ الفاظ جو آپ کو پسند ایک لفظ بھی ہمارے منہ سے ہماری زبان سے نہ نکلے جو آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوں من القول والعمل ہمارا کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جو آپ کی محبت کے خلاف ہو آپ کی وفا کے خلاف ہو بے وفائی میں شمار من القول والعمل بل بھیڑ اور کوئی کھیل بھی ایسا نہ ہو بل نیت ہی ہماری نیت بھی کوئی ایسی نہ ہو ہم کرنا چاہتے ہیں کر نیت ہی بل حج یہ اور ہمارا جو راستہ ہے اے اللہ ہم اسی راستے پر چل رہے ہوں جو آپ کا پسندیدہ راستہ مینل قولی والعمل بل پھر یہ نہیں یہ تین نظر رات الشاء تحریک اللہ آپ کو ہر چیز کا سادے ہیں یہ نعمت ہم کو ہم کو دے دی آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دلا دیا اکبر الہ آبادی کا جو میں بھول گیا تو آپ کو سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا میں بات کر رہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کیا ملا بن گیا کیا مشور پرانی بنتے ہیں اس پہ تھا اکبر الہ آبادی کا فرماتے ہیں کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کر یہ تھا رقیبوں نے دشمنوں نے رقیبوں نے رپٹ لکھائی رپورٹ کو پرانے زمانے میں رپٹ کے رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر یہ تھانے میں رب اکبر نام لیتا